صفوان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کسی یہودی نے اپنے ساتھی سے کہا ہمیں اس نبی کے پاس لے چلو تو اس نے اپنے ساتھی سے کہا تم نبی نہ کہو کیونکہ اگر اس نے تمہاری بات سن لی تو وہ بہت خوش ہوگا پس وہ دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے واضح نشانیوں کے بارے میں آپ سے دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ نہ زنا کرو نہ کسی ایسی جان کو جس کا قتل اللہ نے حرام قرار دیا ہے اور نہ کسی بے گناہ شخص کو کسی صاحب اقتدار کے پاس لے جاؤ کہ وہ اسے قتل کر دے جادو کرو نہ سود کھاؤ پاک دامن عورت پر تہمت نہ لگاؤ نہ مارکے کے دن میدان جہاد سے پیٹ پھیر کر بھاگو اور تم بالخصوص یہود پر لازم ہے کہ تم ہفتے کے دن کے بارے میں زیادتی نہ کرو راوی بیان کرتے ہیں ان دونوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ اور پاؤں چومے اور کہا ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی ہیں آپ نے فرمایا تو پھر کون سی چیز تمہیں میری اتباع نہیں کرنے دیتی انہوں نے عرض کیا داؤد علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی تھی کہ نبوت کا سلسلہ اس کی اولاد میں جاری رہے اور ہم ڈرتے ہیں کہ اگر ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کر لی تو یہود ہمیں قتل کر دیں گے مشکات المصابی حدیث نمبر اٹھاون